السلام علیکم اب تک تو سب لوگ ونڈوز پروگرامر بن چکے ہیں ہم نے بہت سے کانسیپٹس ڈسکس کر لیے ہیں اور پچھلے لیکچر سے ہم ڈی ایل ایل کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں یہ پچیسواں لیکچر ہے اور اس کے بعد ہمارے پانچ لیکچرز باقی ہیں اس کورس کے کیونکہ کل تیس لیکچر ہونا تھے تو ہم آج پچیسواں لیکچر لے رہے ہیں ڈی ایل ایلس کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے پروسیسز تھریڈس اور میموری مینجمنٹ کے اوپر کچھ بات کی یہ لیکچر بھی اور اس سے اگلا لیکچر بھی پروسیسز تھریڈس اور میموری مینجمنٹ سیکورائزیشن آبجیکٹس بھی آ جائیں گے تھریڈس کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی ہم اس طرح سے ان کو علیحدہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ ان کے ایک دوسرے سے مشترک ہیں اگر آپ ڈی ایل ایلس کی بات کرتے ہیں ڈائنامک لنک لائبریریز کی تو اس کے اندر اسٹوریج ایشوز آتے ہیں بالکل ویسے ہی اگر آپ تھریڈس کی بات کرتے ہیں تو تھریڈس کا ڈی ایل ایل کے کانٹیکسٹ میں ایک اسپیسیفک اسپیشل بیہیویئر ہے بالکل اسی طرح سے میموری مینجمنٹ تقریباً ہر جگہ انوالوڈ ہوتی ہے آپ کے پاس اسٹوریج کلاسز ہیں مختلف قسم کی تھریڈس جو ہیں ان کا کیا افیکٹ پڑتا ہے تھریڈس کے اوپر اسٹوریج کلاسز کا ویریبلس کا لائف اسکوپ وغیرہ کیا ہے اور آگے چل کے ہم تھریڈ لوکل اسٹوریج کی بھی بات کریں گے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے اس سارے سفر میں آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس کو کافی ڈسکس کیا ہے مثلا جو میموری مینجمنٹ کی بات ہم نے کی تھی یہ ونڈوز پروگرامنگ کا ٹاپک نہیں ہے ایز سچ یہ آپریٹنگ سسٹمس کا ٹاپک ہے اور ونڈوز ان آپریٹنگ سسٹمس میں سے ایک آپریٹنگ سسٹم ہے کیونکہ پروگرامنگ کے حوالے سے تو ہم اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا کہ ہم مینیپولیٹ کیسے کرتے ہیں اس آپریٹنگ سسٹم کو ہم فنکشن کالس سے اور یہ کر کے تو وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن تھی اب ہم جب ریس کنڈیشنز کی یا ڈیڈ لاک کی بات کریں گے سیکنائزیشن آبجیکٹس وغیرہ کی بات کریں گے تو وہ بھی بیسکلی آپریٹنگ سسٹمس کے ہی کانسیپٹ ہیں تو آئیے آج سے لیکچر شروع کرتے ہیں آپ کے نارمل پروگرام میں آپ نے ایک پروگرام لکھا اس کے اندر فنکشنس میں آپ ویریبلس بناتے ہیں جنہیں آپ لوکل ویریبلس کہتے ہیں ساتھ ہی آپ گلوبل ویریبلس لکھ سکتے ہیں گلوبل ویریبلس آپ کو معلوم ہے کہ ڈسٹروائے نہیں ہوتے فنکشن کالس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اسٹیٹک لوکل ویریبلز وہ ہوتے ہیں جو کہ اسٹیک فریم کا پارٹ نہیں ہوتے اور آپ کے پروگرام کی ڈیٹا سیگمنٹ میں پرماننٹ میموری لوکیشنس میں بنتے ہیں آپ کے اسٹیک کے اوپر صرف وہی ویریبلس بنتے ہیں جو کہ لوکل ہوں اور فنکشن کے ریٹرن ہونے پہ ڈسٹروائے یا واش کر دیا جائیں اب تک تو ہم بات کر رہے تھے ایک complete full fledged executable application کی لیکن ہم اب بات کر رہے ہیں ڈائنامک لنک لائبریری کی فرض کیجئے کہ آپ نے ڈی ایل ایل کا پروجیکٹ ورک اسپیس وغیرہ بنایا اس کا اپنے فائلز لکھی ہیں ٹھیک ہے سورس فائلز ہوں گی ڈاٹ سی فائلز تو اس میں آپ نے کوئی ویریبل ڈکلیئر کیا گلوبل اسکوپ پہ پہلے تو ہمیں پتا تھا اسٹریٹ فارورڈ سی بات تھی لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک ایکزیکیوٹیول پروگرام چلایا ہے اس کے اندر سے آپ نے ایک ڈائنامک لائبریری لوڈ کی ہے یا تو آپ رن ٹائم پہ لوڈنگ کریں گے لوڈ لائبریری کے تھرو یا آپ لوڈ ٹائم لنکنگ کریں گے آپ کے جو امپورٹ لائبریریز ہیں ڈاٹ لب فائل جو ہیں ان کے تھرو کریں گے تو کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کیجیے آپ بیسکلی اپنا جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق یہاں سے ایک پروجیکٹ سے یا ایک ایکسیکیوٹیبل سے آپ کال بھیج رہے ہیں ادھر کو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ ونڈوز ایکچولی کیسے کرتی ہے کہ آپ کی ڈی ایل ایل جو ہے اس کو آپ کے پروگرام کے پرائیویٹ جو میموری اسپیس ہے اس میں میپ کر دیا جاتا ہے یعنی D L L is no more ایلوفن پارٹ آپ جو بھی ایکسس کرتے ہیں جو کچھ بھی لکھتے ہیں کوڈ وہ ایک طرح سے آپ کے پروگرام کا حصہ سمجھا جاتا ہے ڈی ایل ایل کا سارا کوڈ بالکل ایسے آپ یوز کرتے ہیں جیسے آپ ہی کے پروگرام کا کوڈ ہے اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا تو ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ جب گیٹ میسج فنکشن کال کرتے ہیں تو کس قدر مشکل پیش آتی ہے گیٹ میسج کا فنکشن یقیناً ہم نے نہیں لکھا یہ ونڈوز ڈیولپرز کا لکھا ہوا فنکشن ہے اے پی آئی کا پارٹ ہے اصل میں گیٹ میسج کے علاوہ بھی بہت سارے آپ اے پی اے کے فنکشن کال کرتے ہیں ڈائریکٹلی کال کر لیتے ہیں بغیر کسی کے ہیڈر فائل انکلوڈ کی پروٹوٹائپ کمپائلر کو چاہیے ہوتا ہے لیکن لنکر جو ہے وہ بغیر چون چلا ہمارا وہ جو کوڈ ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے ایکسیکیوٹیبل جنریٹ کر دیتا ہے تو یہ جو کوڈ ہے یہ تو یہاں پہ ریزائڈ نہیں کرتا دیکھیے ہم نے پہلے بھی بات کی غالباً کہ یہاں پہ اگر آپ اپنی لنکر سیٹنگز میں دیکھیں تو kernel thirty two dot D L L کے لیے kernel thirty two dot lib similarly G D I thirty two dot D L L کے لیے G D I thirty two dot lib اور سملرلی یوزر بھی اس کے ساتھ user thirty two dot lib یہ تین فائلز آپ ایز امپورٹ لائبریریز اسپیسیفائی کرتے ہیں مائکروسافٹ نے کیا کیا مائکروسافٹ نے اپنے جتنے فنکشن تھے کرنل سے متعلق جی ڈی آئی ان کو ان کی ریسپیکٹو ڈی ایل ایل میں رکھا ان کی امپورٹ لائبریریز بنائی امپورٹ لائبریریز کے اندر فنکشن اور ان کی آفسٹ ایڈریس کا سارا ڈیٹا ہے فکس اپ انفارمیشن کہتے ہیں بیسکلی اسے لنکر کے لیے انفارمیشن ہوتی ہے پلس اس کے اندر وہی جو آپ کی نارمل امپورٹ لائبریری ہوتی ہے بالکل ویسی چیز ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ آپ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں اسٹیٹکلی اسٹیٹکلی لنک کرنے کی وجہ سے آپ کا پروگرام آٹومیٹکلی لوڈ ہوتے وقت یہ لائبریریز جو ہیں یہ اپنے پرائیویٹ ایڈریس اسپیس میں لوڈ کر لیتا ہے اور اب آپ یہ فنکشنس بالکل ایسے کال کر لیتے ہیں کہ جیسے یہ آپ ہی کے لکھے ہوئے اسی پروگرام کا پارٹ ہیں یہ تو بات ہوگی کوڈ کی اب بات کرتے ہیں ڈیٹا کی ویریبل اسکوپ جو ہے یہ ایک کافی برننگ ایشو ہوتا ہے نئے پروگرامرس کے لیے ہم تو ایکسپیرینس پروگرامرس ہیں آپ کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ ونڈوز پروگرامنگ میں بھی اب ہم کافی ایکسپیرینس ہوتے جا رہے ہیں اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ڈی ایل ایل کے اندر جو گلوبل اسکوپ کے اوپر ویریبل ہم بناتے ہیں وہ کب تک الائیو ہوتا ہے وہ کس کس کو ایکسیسیبل ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے ایک آپشن دیکھیے ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ جی آپ کا جو گلوبل یا اسٹیٹک ڈیٹا uh, ہوتا ہے گلوبل ڈیٹا آپ کا جتنے پروسیسز ہیں ڈی ایل ایل کو کال کرنے والے لوڈ کرنے والے جتنے پروسیسز ہیں ان کو وہ ایکسیسیبل ہوتا ہے مثلا ایک ڈی ایل ایل ہم نے بنائی اس کے اندر ہم نے ایک ویریبل uh, لے لیا گلوبل اسکوپ کے اوپر ہمارے پروگرام نے اسے لوڈ کر لیا ایک اور پروگرام چل رہا ہے اس نے بھی اسے لوڈ کیا تیسرا پروگرام اس نے بھی اسے لوڈ کیا سو سو آن اینڈ فور چلتا رہا تو ہوگا یہ کہ اس ویریبل کی صرف ایک کاپی ہوگی اگر ہم ایکسس کریں گے تو ان صاحب کا ڈیٹا خراب ہو جائے گا اور وہ اگر اسے موڈیفائی کر دیں گے تو ہماری ویلو جاتی رہے گی تو کیا ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری لاسٹ لیکچر کی ڈسکشن کے مطابق یہاں پہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ سیپریٹ میموری اسپیس میں چلتا ہے جب آپ کی ڈی ایل ایل آپ کے میموری اسپیس میں پرائیویٹ میموری اسپیس میں میپ کر دی جاتی ہے تو ڈی ایل ایل کا تمام گلوبل ڈیٹا بھی آپ کے پروسیس کا گلوبل ڈیٹا بن جاتا ہے یہ سسٹم گلوبل نہیں رہتا ون تھرٹی ٹو میں کوئی کوئی چیز چیز تقریباً سسٹم گلوبل نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ آپ کے پروسیس کے انڈیویجلی اس کے ایڈریس اسپیس میں میپ ہونا ضروری ہوتا ہے تو ایک اسٹیٹک ویریبل جو آپ ڈی ایل ایل میں ڈیفائن کرتے ہیں ڈکلیئر کرتے ہیں وہ ویریبل جو ہوتا ہے وہ آپ کے پروسیس کی حد تک گلوبل ہوتا ہے یعنی آپ کے پروسیس کے جتنے تھریڈز ہیں وہ اسے ڈائریکٹلی ایکسس کر سکتے ہیں ان کے لیے اس کی صرف ایک کاپی موجود ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کالنگ کنونشنس کی ہم نے کبھی کالنگ کنونشنس کی بات کی تھی بہت پہلے سی کے پارٹ میں تو کالنگ کنوینشن کی ہم بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ فرض کیجیے آپ نے اپنی جو ڈی ایل ایل بنائی ہوئی ہے وہ آپ نے dot C P P extension کو یوز کر کے بہت سے اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں پروگرامرز نئے نئے کہ وہ سی لینگویج کے پروگرامس کی ایکسٹینشن بھی ڈاٹ سی پی پی کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کمپائلر جو ہے وہ C plus plus compliant compiler use ہوتا ہے اور سی پلس پلس جو ہے وہ بہت زیادہ ایرر میسجز دیتی ہے normally as compared to C کافی strictly type type checking checking ہوتی ہے اس میں سی میں بھی ہوتی ہے لیکن کافی ساری چیزیں ایز وارننگز دے کے اگنور کر دی جاتی ہیں اور سی پلس پلس کی کمپلائنس زیادہ ہے ٹورڈز این سی تو اس لیے کم از کم ہمارا تجربہ جو ویژول سی کے ساتھ رہا ہے ہم سب کا وہ یہی رہا ہے کہ سی پلس پلس کا جو کمپائلر ہے وہ زیادہ سٹیکی ہے وہ بہت زیادہ ایررز دیتا ہے اگر آپ سی پی پی کرتے ہیں یہاں ہمارا سوال مختلف ہے فرض کیجئے آپ نے سی پلس پلس کو یوز کا کمپائلر یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنی ڈی ایل ایل کمپائل کی ہے ادھر آپ کا پروگرام جو ایکسیکیوٹیبل ہے وہ ہے سی پروگرام تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے اس لائبریری کا فنکشن کال کر لیا تو فنکشن کال ہو جائے گا ہو جانا چاہیے اس میں کیا مذائقہ ہے ہے ظاہر سی اور سی پلس پلس دونوں کی کالنگ کنوینشن سیم ہے C declare calling convention use کرتے ہیں اسٹیک کے اوپر سے جو ڈیٹا ہے وہ پاپ کون کرتا ہے کالر کرتا ہے اور پش کس آرڈر میں ہوتی ہے رائٹ ٹو لیفٹ دونوں میں سیم ہے لیکن ایک مسئلہ ہے سی پلس پلس کا جو کمپائلر ہے وہ جتنے نام آپ کے کوڈ میں یوز ہوتے ہیں فنکشن کے نام یہ وہ ان سب کو اپنی مرضی سے چینج کر دیتا ہے چینج نہیں کر دیتا ان کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ لگا دیتا ہے underscore underscore at دس وغیرہ وغیرہ اس کو نیم مینگلنگ کہتے ہیں یا نیم ڈیکوریشن بھی کہتے ہیں سی پلس پلس کا کمپائلر اس کے اس بہیویئر کی وجہ سے آپ سی کے کوڈ میں سے سی پلس پلس کی under compile D L L کے فنکشن کال نہیں کر پائیں گے ایک ایشو اور بھی ہے وہ ایشو یہ ہے کہ کچھ اسپیسیفک ایپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ سرچ کیجیے گا ونڈوز ہوکس کی اگر ہم بات کریں ونڈوز ہوکس میں دو طرح کی ہکس ہوتی ہیں system level and application level تو اگر ہم ہوکس کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو ڈی ایل ایل لکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں معلوم تو صرف ایگزامپل کے طور پہ چلے گا بہت ساری ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو اسپیسیفک کالنگ کنوینشن اسپیسیفائی کرنی پڑتی ہے مثلاً ہوکس کیس میں S T D call calling convention must ہے اگر آپ وہ اسپیسیفائی نہیں کریں گے تو آپ کا ہوک فنکشن کام ہی نہیں کرے گا سسٹم آپ کو آپریٹنگ سسٹم ریکوائر کرتا ہے کہ آپ کی یہ کالنگ کنوینشن ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ کالنگ کنوینشن کیا پھر تذکر آ گیا ہمارے پہلے والے کیس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سی پلس پلس ایکسٹینشن کی جو ہوک ڈی ایل ایل ہے سی پلس پلس ایکسٹینشن کی جو ڈی ایل ایل ہے وہ کال ہو جائے سی کے کوڈ سے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کی کالنگ کنوینشن کالنگ کنوینشن تو وہی ہے آپ وہاں پہ نیم مینگلنگ ڈسبل کریں گے تو آپ چاہیں گے کہ سی پلس کا کمپائلر جو فنکشن کا نام آپ نے دیا ہے اس کو چینج نہ کرے تو اس کا کچھ اس طرح کا سینٹیکس ہے آپ اپنے پروگرام میں ایکسٹرن سی کی ورڈ دیں گے اور اس کے درمیان میں آپ جتنی چاہیں فنکشن ڈکلریشن دیں اس سے کیا ہوگا آپ کا جو فنکشن ہے یہ جب ایکسپورٹ کیا جائے گا اس میں کوئی نیم مینگلنگ نہیں ہوگی وہ سی اسٹائل فنکشن کے طور پہ ایکسپورٹ کیا جائے گا ہم نے ایکسپورٹس اور امپورٹس کی بات کی تھی فنکشن کی ہر ڈی ایل ایل کے ساتھ ایکسپورٹ ٹیبل ہوتا ہے ہم نے یہ بھی بات کی تھی ونڈوز میں ایک ٹول ہوتا ہے کوک ویو آپ کسی ڈی ایل ایل کے اوپر رائٹ کلک کیجیے گا اگر آپ نے ویو انسٹال کیا ہوا اگر نہیں کیا ہوا تو ونڈوز کی سی ڈی مائکروسافٹ کی طرف سے جو آتی ہیں سی ڈی وہاں ان سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں کوئک کیو جو ہوگا وہ آپ کو اس ڈی ایل ایل کی لسٹ دے دے گا کہ اس میں کون کون سی ایکسپورٹس ہیں امپورٹس کی بھی وہ لسٹ وہاں پہ دے دے گا کہ یہ ڈی ایل ایل کون کون سے فنکشن امپورٹ کرتی ہے کرنل کے جی ڈی آئی وغیرہ وغیرہ وہ ساری ڈیٹیل اس میں دی ہوئی ہوگی کوئک ویو کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ شور ہو جاتے ہیں ڈی ایل ایل بناتے ہی کہ جی ہمارا فنکشن ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا اس میں ہم اس اسے ڈکلیئر کیا تھا ایز ایکسپورٹ ایکسپورٹڈ فنکشن تو واقعی وہ ایکسپورٹ ٹیبل میں آ گیا ہے تو کوئک ویو یوٹیلیٹی کا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمارا نیکسٹ سوال ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ جی آپ ڈی ایل ایل میں گلوبل ویریبل دے دیجیے اسٹیٹک کر دیجیے لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا جو پروسیس ہے وہ جس ویریبل کو ایکسس کر رہا ہے ڈی ایل ایل میں کوئی اور پروسیس بھی وہاں اس کو ایکسس کرے ہوتا یہ ہے کہ ہر پروسیس کے لیے پر پروسیس کاپی بنتی ہے آپ کے ڈی ایل ایل کے ویریبلس کی گلوبل ویریبلس کی پر پروسیس بیسس پہ جتنے پروسیسز اٹیچ ہوں گے اتنے ویریبلس کی کاپیز بنیں گی ہم ایسا نہیں چاہتے فرض کیجئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی شیئرڈ لوکیشن بنا دیں ہماری ڈی ایل ایل کو جس طرح سے کمپائلڈ ہو ہم اس میں کوئی ایسی شیئرڈ لوکیشن بنا دیں کہ جو پر پروسیس شیئر نہ ہو بلکہ تمام پروسیسز جس جن کے میموری اسپیس میں اس ڈی ایل ایل کو میپ کیا گیا ہے جو اس ڈی ایل ایل کو لوڈ کرتے ہیں وہاں پہ یہ اس کی سنگل کاپی ہو جو بھی ایک پروسیس کو چینج کرے ایکسس کرے دوسرا کے اوپر اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہو سنگل کاپی ہو آپ کے per D L L single copy ہو ہم یہ چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ایک ڈیفائن جو ہمارا پری پروسیسر کے اوپر لیکچر تھا اس کے آخر میں ہم نے ایک ویئر ڈائریکٹو دیکھا تھا وچ واز دا پیگما ڈائریکٹو تو یہاں پہ ہمارا پیگما ڈائریکٹو ہماری ہیلپ کرے گا ہم بیسکلی کی اسٹوڈیو کی بات کر رہے ہیں تو اس کا سینٹیکس کچھ اس طرح سے ہے آپ اپنے پروگرام میں لکھیں گے pragma data underscore seg یہ سب کی ہیں یہ آپ اسی طرح سے دیں گے دین پیرنتھس پیرنتھس کے درمیان میں میں آپ ڈبل کوٹس سیکشن نیم کوئی بھی نام دیں گے اور یہاں پہ جو آپ نام دیں گے اس نام کا ایک سیکشن ایک میموری ایریا آپ کی ڈی ایل ایل میں کریٹ کر دیا جائے گا اس کا اینڈنگ بھی موجود ہے آپ اس کو اینڈ اس طرح سے کرتے ہیں پراگما آپ کو ڈیٹا سیٹ یا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اینڈ ہو رہا ہے اس کے درمیان میں آپ جتنے ویریبلس دیں گے وہ سارے کے سارے آپ کی ڈی ایل ایل میں پر ڈی ایل ایل ایک ہی دفعہ سیو ہوں گے آپ کی ڈی ایل ایل میں ان کی ایک ہی کاپی ہوگی نو میٹر ان میں کہ ان کو وہ کتنے پروسیسز کے ایڈریس اسپیس میں میپ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چینج لانا ہوگی فرض کیجئے آپ کے آپ نے اپنے سیکشن کا میموری ایریا سیکشن کا نام رکھا آر ڈیٹا تو آپ کو لنکر آپشنز میں یہاں بتانا پڑے گا slash section colon R data comma R W S R data آپ نے سیکشن کا نام دیا ہے سلیش سیکشن یہ آپ کہاں دیں گے یہ ڈیفینیٹلی آپ پروجیکٹ سیٹنگ میں لنکر آپشنز میں دیں گے R W S stand for read write and shared گویا آپ نے ایک ایسا میموری ایریا یا ایک ایسا سیکشن کریٹ کیا ہے جس میں جو ریڈیبل بھی ہے رائٹیبل بھی اور شیئرڈ ہے سو so, یہ ہے طریقہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں شیئرڈ میموری بنانا چاہ رہے ہیں اپنی ڈی ایل ایل میں اگر آپ یہ سارا سلسلہ نہیں کرنا چاہتے لنکر آپشن وغیرہ نہیں دینا چاہتے تو ایک اور پریگما ڈائریکٹو اویلیبل ہے پریگما کامنٹ اور اس میں آپ سنٹیکس دیکھ رہے ہیں linker commands section R data آپ اپنے پروگرام کے اندر ہی اسپیسیفائی کر دیں گے لنکر کے لیے آپشنس کو تو آپ یا تو یہ طریقہ کر لیجیے یا اوپر والا سوئچ آپ اپنے لنکر کو ڈائریکٹلی دے دیجیے یہ کام کر چکنے کے بعد کوئک ویو پھر ہماری ہیلپ کو آئے گا فرض کیجئے ہم نے آر ڈیٹا کے نام سے اس طرح کا سیکشن کریٹ کر دیا ہے اس سیکشن کے اندر جتنے ویریبلس بنے ہوئے ہیں آپ جو بھی پروسیس اس کو لوڈ کرتا ہے اس کے وہ اس کو ڈائریکٹلی ایکسس کر سکتا ہے لیکن یہ سیکشن شیئرڈ ہے ایک ہی جگہ بنے گا سو so, یہ آ, اگر ایک پروسیس کو چینج کرتا ہے دوسرا آٹومیٹکلی وہاں پہ وزبل ہو جائے گی چینج ناؤ آپ کوئک ویو کو یوز کر کے آپ اس کو دیکھیے اگر تو آپ کو آپ کی ڈی ایل ایل کے جو سیکشنز ہیں ان کے اندر آر ڈیٹا کا نام ضرور نظر آئے گا یو ول بی کنفرم کہ ہم صحیح کہہ رہے تھے ایک اور ٹاپک جو ڈی ایل ایل سے متعلق ہے وہ ہے resource only D L Ls جس طرح سے آپ ریسورس فائل اپنے نارمل پروجیکٹس میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں بالکل بائن ہی ویسے ہی آپ ڈی ایل ایلز میں اپنے ریسورسز اسپیسیفائی کر سکتے ہیں پروجیکٹ میں انکلوڈ کر لیجیے جس طرح سے بھی ہے آپ کا پرٹیکولر ٹول جس طرح سے بھی کہتا آپ اپنی ڈی ایل میں ریسورسز انکلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسی ڈی ایل بھی ایگزٹ کر سکتی ہیں کہ جن کے اندر صرف اور صرف ایک ریسورس فائل ہی ہو اور کچھ نہ ہو اور کوئی کام نہ کرتی ہوں وہ ڈی ایل ایل مین وغیرہ یا کوئی اور فنکشن ایکسپورٹ نہ کرتی ہوں صرف اور صرف ریسورسز موجود ہوں ایسی ڈی ایل ایلز کو ہم ریسورس ڈی ایل ایلز کہتے ہیں ان ڈی ایل ایل کا فائدہ کیا ہے ہم نے ریسورسز کے جو ایڈوانٹیجز دیکھے تھے وہ سارے ایڈوانٹیجز یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں مثلا اگر آپ نے اپنا پروگرام عربک کے کے لیے بھیجنا ہے اور آپ نے اپنا پروگرام جو ہے وہ پاکستان میں بھی لوگوں کے لیے اردو میں چلانا ہے بالکل یہی پروگرام ترکش میں بھی اویلیبل ہونا چاہیے تو پرشین میں بھی تو یہ اتنی ساری لینگویجز جو ہیں ان کے سیٹس ڈفرینٹ ہیں چلیں ہم انگلش کو بھی لے آتے ہیں بیچ میں فرض کیجیے آپ نے انگلش میں بھی اپنا پروگرام جو ہے اس کے سارے میسجز وغیرہ دکھانے تو جتنے میسجز آپ کے پروگرام میں ہوں گے وہ سارے آپ کہاں سیو کریں گے اپنے ریسورس ٹیبل میں لیکن ابھی تک ہم ریسورس فائل کہاں بناتے آئے تھے اپنے پروجیکٹ پروجیکٹ میں میں انکلوڈ کرتے آئے تھے یہ ایک نقصان دہ طریقہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنی ایکسیکیوٹیبل فائل کی لینگویج چینج کریں تو یہ ناممکن ہوگا لیکن ڈی ایل ایل کے کیس میں یہ ممکن ہے آپ آئیڈینٹیکل ڈی ایل ایل بنائیے دو تین چار پانچ جتنی چاہیں بنائیں آئیڈینٹیکل ایک جیسی ڈی ایل ایل بنائے لیکن ایک میں انگلش ایک میں پرشین ایک میں عربک ایک میں اردو آپ میسجز ڈال دیجیے اب آپ کی سنگل ایکسیکیوٹیبل فائل وہی ایکسپورٹ ظاہر ہے وہی آپ کی امپورٹ لائبریری وہی ہوگی یا آپ لوڈ لائبریری یوز کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی سو آپ کے ایکزی تو وہی لائبریری لوڈ کرنے کی کوشش کرے گی آپ صرف ڈی ایل ایل چینج کریں گے اور آپ کے سسٹم کے تمام میسیجز چینج ہو جائیں گے لیکن کیسے ریسورسز مین فائل میں تو ڈیفائنڈ ہے ہی نہیں پروجیکٹ میں وہ تو ڈی ایل ایل میں ڈیفائنڈ ہے تو آپ یہ ریسورسز کیسے ایکسس کرتے ہیں لوڈ لائبریری کا فنکشن جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ایچ ماڈیول ایچ انسٹنس کے ہوتا ہے یہ ڈی ایل ایل کے کیس میں وہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے تو جس طرح آپ لوڈ بٹ میپ میں ایچ انسٹنس دیتے تھے اپنے پروگرام کا کہ جی میری ایگزی سے آپ یہ بٹ میپ لوڈ کیجیے گا تو اب آپ یہ ایچ انسٹنس اس ڈی ایل ایل کا دے دیجیے آپ کا کام آسان ہو گیا ڈائریکٹلی وہاں سے بٹ میپ لوڈ کر لیجیے اسٹرنگ لوڈ کر لیجیے یا کچھ بھی کر لیجیے یا ایک اور پی آئی کال اویلیبل ہے if you want to do the things hard way تو آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس فائنڈ ریسورس کا فنکشن اویلیبل ہے فائنڈ ریسورس کا فنکشن جو ہے یہ آپ سے ماڈیول پوچھے گا ریسورس کا نام معلوم کرے گا اور بالکل وہی جس طرح نارملی ہم resource I D resource name دیتے ہیں کچھ بھی آپ یہاں پہ دے دیجیے آخری پیرامیٹر میں آپ ریسورس ٹائپ بتائیں گے ریسورس ٹائپ میں آپ uh, کوئی بھی R T underscore constant دے سکتے ہیں R T I R T menu R T string وغیرہ وغیرہ تو یہ وہاں سے ریسورس کو فائنڈ کر کے لیکن یہ آپ کو H R S R C آپ کو اس ٹائپ کا ایک ہینڈل ٹو ریسورس ریٹرن کرے گا اس طرح کا جو ہینڈل آپ کو ریٹرن ہوگا اس کو آپ کو فردر ایک اور فنکشن uh, کو پاس کرنا پڑے گا لوڈ ریسورس کو لوڈ ریسورس کا فنکشن جو ہے وہ ان ٹرن آپ کے وہاں سے لوڈ کر لے گا آپ کے ریسورسز کو لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ بائنری ریسورسز یا ان کے لیے بائنری ڈیٹا کے لیے ریکمینڈیڈ ہے جو آپ کے دوسرے ریسورسز ہیں بٹ میپس وغیرہ اور باقی چیزیں ان کے لیے بٹ میپس جو ویل ڈیفائنڈ ریسورسز ہیں ان کے لیے ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ نارمل فنکشنز ہی استعمال کریں اگلی بات آتی ہے ڈی ایل ایل ورژنس کی ہم نے بات کی تھی com C T L thirty two dot D L L کی کامن کنٹرول جو لائبریری تھی تھرٹی ٹو بیٹ اس کی ہم نے بات کی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی ورژن فور اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے فیچرز ہیں ہی نہیں ورژن فور پوائنٹ سیون اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر کافی سارے نئے فیچرز ہیں تو اس طرح سے ورژن چینج ہونے سے ڈائنامک لنک لائبریری کے اندر کچھ نئے فنکشن آ جاتے ہیں کچھ پرانے فنکشن جو ہیں وہ انہینس کر دیا جاتے ہیں یعنی آپ کی ڈائنامک لنک لائبریری جو ہے وہ ان افیکٹ اپ گریڈ کر دی جاتی ہے ہم اپنی ڈائنامک لنک لائبریری میں یا اپنی ایکسیکیوٹیبل فائل میں بھی ورژن کی انفارمیشن رکھنا چاہیں گے تو کیسے رکھیں گے یہ ہمارا اگلا سوال ہے اور اس کا جواب ہے ایک ریسورس اسٹیٹمنٹ میں ہم نے ڈائلگس دیکھے ہم نے مینیوز دیکھے ہم نے ایکسلریٹرز بنائے سب کچھ کیا لیکن ایک اسٹیٹمنٹ ایسی ہے جس کو ہم نے اسکپ کیا ہے آ, وہ ہے ورژن انفو اسٹیٹمنٹ اس کی اوپر ایک نگاہ دوڑا لیتے ہیں ورژن انفروسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ورژن انفو اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں اس کے کافی سارے ایٹریبیوٹس آپ ملٹیپل اسٹیٹمنٹس یا ایٹریبیوٹس کہہ لیجیے وہ ہیں فائل ورژن پروڈکٹ ورژن اور اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں file type file O S ان کی حساب کی ہیلپ آپ کو مل سکتی ہے اس کے بعد اس میں بلاکس ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں اسٹرنگس کے تو ان کے اندر ہم نے ویلیوز دی ہیں آئی مین نیم ویلیو پیئرز دیے ہوئے ہیں کامنٹس جس میں ہم نے لکھا ہے ونڈوز پروگرامنگ لیکچرز اس طرح سے company name is the virtual university project تو آپ اس طرح سے کر کے بہت ساری اسٹرنگ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ لاجیکل بات نہیں ہے یہ نارمل جس طرح سے باقی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے اپنے اپنے سنٹیکس ہیں اس اس طرح کا بھی اپنا سنٹیکس ہے یہ version info resource definition statement ہے اس کو آپ ریسورس ایڈیٹر میں اسٹوڈیو میں ڈائریکٹلی بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی ڈی ایل ایل میں یا کسی ایگزیکٹیبل فائل میں ریسورسز میں یہ ورژن انکلوڈ کیا ہوا ہے تو آپ گیٹ فائل ورژن انفو کی اے پی آئی کال کر کے اس پرٹیکولر فائل کا ورژن نمبر لے سکتے ہیں uh, اس کے کافی سارے پیرامیٹرز ہیں جو کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہونا چاہیے ان میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اور اے پی آئی اویلیبل ہے D L L get version یہ کوئی اے پی آئی کال نہیں ہے D L L get version normally سمجھا جاتا ہے کہ یہ فنکشن ہے D L L get version ایک ایسا فنکشن ہے جو نارملی ڈی ایل ایل جو ہیں آج کل جو ڈی ایل ایل ہیں ماڈرن ڈی ایل ایل یہ ایکسپورٹ کرتی ہیں یعنی ہم کو ڈی ایل ایل بنائیں گے نا تو اس کے اندر ہم ایک D L L get version کا فنکشن لکھ دیں گے جو ڈبل ورڈ یا ایک اسٹرکچر ہے وہ ریٹرن کرتا ہے تو you can always get the help from S D N تو D L L get version کا فنکشن اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی ہم ورژن انفارمیشن اپنی پرٹیکولر ڈی ایل ایل کی ریٹرن کر سکتے ہیں اور پھر ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ ورژن ہے تو کیا یہ ورژن سوٹیبل ہے یا نہیں ہے مثلا آپ نے اگر کوئی پروجیکٹ بنایا بہت بڑا پروجیکٹ بنایا کلائنٹ کو شپ کیا یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھیجا جب آپ نیا پروجیکٹ بھیجتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کچھ ڈی ایل ایل کے ورژنز اپ کر دیتے ہیں کہ جی اب یہ والا ورژن نہیں چلے گا اب آپ اس والے ورژن کو انسٹال کیجیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باقی سارا پروجیکٹ وہی رہتا اور آپ صرف ایک ڈی ایل ایل چینج کر دیتے ہیں تو اس سے پورے پروجیکٹ کا بہیویئر ہی چینج ہو جاتا ہے تو ڈی ایل ایل ورژنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ڈی ایل ایل جو ہے ان کے کافی فوائد ہیں ایک تو ان کا فائدہ یہ ہے کہ پروگرامر کو کم کوڈ لکھنا پڑتا ہے ڈی ایل ایل کے اندر پہلی پیکجڈ کوڈ اویلیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت کپلڈ بات یہ ہے کہ جو آئی ایس ویز ہیں انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر وینڈرس یعنی ایسی کمپنیاں جو یا ایسے انڈیویجولز جو کہ خود سافٹ ویئر بنا کے بیچتے ہیں جاب نہیں لیتے یا سافٹ ویئر انجینئر کہیں نہیں ہوتے ان کے لیے کافی اچھی اپرچونیٹی ہے وہ ڈی ایل ایل کی بہتر ورژنز بنا کے بھیج سکتے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈی ایل ایل کے بگ ریمو کر کے اس کا نیا ورژن بھیج سکتا ہے تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں آپ کے ڈی ایل ایلس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اسٹیٹک لنکنگ کی نسبت جو آپ کی ڈائنامک لنکنگ ہے یہ ہمیشہ سلو ہوتی ہے static linking is always faster than dynamic linking اور اس کے علاوہ بسا اوقات جو آپ کی ورژننگ ہے یہ بڑی کمرسم ہو جاتی ہے اس کو اسٹینڈرڈ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے بہت بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں جو جن کی ماپلی ہے مارکیٹ کے اوپر وہ تو شاید اس کو مینٹین کر پائیں مائکروسافٹ ہے یہ تو شاید اس کو مینٹین کر پائیں کیونکہ آپریٹنگ سسٹم انہوں نے خود بنایا ہے پروپرائٹی پروڈکٹ ہے ان کی لیکن نارمل جو دوسرے جنرل یوزرز ہیں اکراس دا یوزر کمیونٹی اس کو مینٹین کرنا تھوڑا سا کمرسم ہو جاتا ہے تو یہاں تک بات ہوئی ہماری ڈی ایل ایل کی اس لیکچر کے لیے اس کے بعد سے آنورڈس ہم آج کے لیکچر میں تھریڈس کو ڈسکس کریں گے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ تھریڈس کیا ہوتے ہیں اس کو شاید ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی اپلیکیشن کے اندر ون مین فنکشن ہوتا ہے جو ہم نے ابھی تک بنائی ہیں ان کے اندر ون مین کا آپ کا فنکشن ہوتا ہے جو آپ کے پروگرام کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے آپ کوئی بھی پروگرام لکھیے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوگا وہ ون میں ان سے اسٹارٹ ہوگا سیکوینشلی ایکسیکیوٹ ہوتا ہوا آئے گا پھر اس کے بعد جب کوئی ونڈو کریٹ کریں گے تو پھر میسیجز اسٹارٹ ہوں گے آنے جانے یا آپ میسج لوپ جب لکھتے ہیں تو اس وہاں پہ آپ میسج ریٹریو کرتے ہیں کچھ میسیجز جو ہیں چلتے ہوئے میں یہ بتا دوں کچھ میسیجز جو ہیں وہ ونڈو میسیجز ہیں اور کچھ میسیجز جو ہیں جن کا ونڈو سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے مثلاً ڈبلو ایم میسج جو ہے یہ اگر آپ کوئی ونڈو نہ بھی کریٹ کریں تب بھی آپ کی اپلیکیشن کو پوسٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ تو ایسے ایک کامنٹ تھا تو اس سے ذرا آگے چلتے ہیں ونڈوز میں کیا ہوتی ہے جو آپ کے پروسیسز تھریڈ اور ونڈوز ہیں ایک پروسیس جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ تھریڈز پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک تھریڈ جو ہے وہ کچھ ونڈوز اون کر سکتا ہے آپ نے ون مین کے اندر ونڈوز کریٹ کی ہوں گی یقیناً تو ہوتا کیا ہے آپ کے پروسیس جو ہے اس کے اندر صرف ایک تھریڈ ہوتا ہے جو ون مین نارملی اسے پرائمری تھریڈ کہتے ہیں جو آپ کا ون مین سے اسٹارٹ ہونے والا تھریڈ ہے یہ جو ہمیشہ آپ کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے یہ آپ کا پرائمری تھریڈ ہوتا ہے تو پرائمری تھریڈ کے اندر آپ کچھ ونڈوز بناتے ہیں یہ کس کی ملکیت ہوتی ہیں جو ونڈوز ہوتی ہیں یہ آپ کے پروسیس کی ملکیت نہیں ہوتی ونڈوز آپ کے تھریڈ پرائمری تھریڈ کی ملکیت ہوتی ہیں اور تھریڈ انٹرن پروسیس کا حصہ ہوتا ہے تو یہ آپ کی حیراکی ہے ایسے تھریڈس جو ونڈوز کریٹ کرتے ہیں وہ یوزر انٹرفیس تھریڈس یا یو آئی تھریڈس کہلاتے ہیں اور ایسے تھریڈس بھی ممکن ہیں جو کوئی ونڈو کریٹ نہ کریں ایسے تھریڈس کو ہم ورکر تھریڈس کہیں گے اپنے پروگرام میں جو پرائمری تھریڈ ہے آپ کا جیسے ون مین سے اسٹارٹ ہونے والا تھریڈ ہے جو آپ کا مین پروگرام ہے اس کے اندر آپ کوئی اور تھریڈ اگر کریٹ کرتے ہیں تو اسے سیکنڈری تھریڈ کہا جاتا ہے پرائمری تھریڈ ہمیشہ پہلے کریٹ ہوتا ہے اور سیکنڈری تھریڈ بعد میں پرائمری تھریڈ کے اندر لکھا ہوا کوڈ اس بات کا موجب بنتا ہے کہ ایک سیکنڈری تھریڈ کریٹ ہو تو یہ ہے بریف سی تو اب ہم ہمارا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کسی تھریڈ کی میسج کیو ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ ون مین آپ لکھیں بیچ میں دو چار پانچ دس میتھمیٹیکل کیلکولیشنس کر کے اپنے پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دیں تو کیا اس کیس میں کوئی ونڈو کریٹ ہوئی ہے یقیناً نہیں ہوئی تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اگر ونڈو کریٹ نہیں ہوئی تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس جو ہمارا پروگرام ابھی چلا ہے اس کی کوئی میسج کیو پرائمری تھریڈ کی میسج کیو تھی یا کہ نہیں تھی تو یہاں پہ آپ کا جو پرائمری تھریڈ ہوتا ہے جی، آپ جو تھریڈ آپ کریٹ کرتے ہیں ایک تو پرائمری تھریڈ جو آپ کے پروگرام میں پہلے سے کریٹڈ ہے اور دوسرے وہ جو سیکنڈری تھریڈ ہیں جو آپ کریٹ کرتے ہیں کیسے کریٹ کرتے ہیں ہم شارٹلی دیکھیں گے جنرل رول یہ ہے کہ جب پہلا یوزر انٹرفیس فنکشن کال ہوتا ہے یا پہلا میسج آپ کے تھریڈ کی کیو میں بھیجا جاتا ہے سسٹم کی طرف سے یا آپ خود بھیجیں تو اس وقت میسج کیو کریٹ ہوتی ہے یعنی جب آپ کا پروگرام چلتا ہے تو اس وقت آپ کے پروگرام کی application sorry thread message queue پہلے ہم ایپلیکیشن میسج کیو کہا کرتے تھے اس کو اب ہم اسپیسیفک کر لیتے ہیں آپ کے پروگرام کی پرائمری تھریڈ کی تھریڈ میسج کیو نہیں ہوتی جب پہلا میسج آپ کی کیو میں آتا ہے تو اس وقت کیو کریٹ کی جاتی ہے اگر آپ بائی فورس کوئی اپنے تھریڈ کی میسج کیو کریٹ کروانا چاہتے ہیں تو پیک میسج فنکشن کال کر لیجئے وہ فنکشن جو میسجز ریٹریو کرتے ہیں مثلا گیٹ میسج ہے یا پیک میسج ہے اس طرح کے فنکشنز جب کال ہوتے ہیں تو آپ کی میسج کیو کریٹ کر دی جاتی ہے this is the way to by to create the message queue by force اس طرح سے آپ میسج کیو خود سے کریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی تھریڈ کی بہت بات ہو گئی تھریڈ کے بارے میں یہ ہوتے ہیں تھریڈ وہ ہوتے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں کہ تھریڈ آپ بناتے کیسے ہیں اس میں بنیادی طور پر ہمارے پاس دو پاتس ہیں رستے ہیں جو ہم چوز کر سکتے ہیں پہلا تو ہے ہمارے پاس سی کا run time environment run time library جیسے رن ٹائم لائبریری سی کی وہ ہے جو کہ سی کے فنکشن ہے پراپر سی کے independent of the operating system DOS کے اوپر ایسا کوئی فنکشن اویلیبل نہیں تھا کیونکہ ڈاس ملٹی تھریڈ ہے ہی نہیں بنیادی طور پر یہ یونکس سے آنے والے فنکشن اور اس سلسلے کا جو پہلا فنکشن ہے ہے وہ begin begin thread thread C language کا رن ٹائم فنکشن ہے بگن تھریڈ فنکشن جو ہے اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو یہاں پہ نوٹس کرنا چاہیے ایک تو بگن تھریڈ جو ہے یہ آپ سے ایک فنکشن کا ایڈریس لیتا ہے ایک فنکشن کا ایڈریس جس کو یہ ایکسیکیوٹ کرے اور دوسرا اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ ایک وائڈ پوائنٹر ٹائپ کا پیرامیٹر ہے تو یہ کیا ہے بیسکلی جب آپ تھریڈ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ایک فنکشن کا ایڈریس دیتے ہیں آپ جب تھریڈ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ایک فنکشن کا ایڈریس دیتے ہیں کہ جی ہمارا تھریڈ شروع ہو رہا ہے اس فنکشن سے اصل میں آپ کے تھریڈ کی آئیڈینٹی ہی وہ اس کی شناخت ہی وہ فنکشن ہوتا ہے وہ فنکشن جہاں سے شروع ہوگا تھریڈ وہاں سے شروع ہوگا اور جب تک وہ فنکشن چلتا رہے گا تب تک آپ کا تھریڈ چلتا رہے گا اگر آپ بائی فورس تھریڈ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس فنکشن کے اندر سے اینڈ تھریڈ کال کیجیے بگن تھریڈ کے اندر ایک اور ایٹریبیوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پیرامیٹر موجود ہے اسٹیک سائز اسٹیک سائز کیا ہوتا ہے آپ کے تھریڈ کا اسٹیک سائز آپ کا جتنے بھی تھریڈز ہوتے ہیں ہر تھریڈ کے اپنے لوکل ویریبلز ہوتے ہیں مثلا میں نے بگن تھریڈ کا فنکشن کال کیا اس کو میں نے کوئی فنکشن دیا اسٹارٹ اپ روٹین اس کو آپ تھریڈ پروسیجر یا تھریڈ اسٹارٹ اپ روٹین کہتے ہیں تو میں نے اس کو ایک فنکشن کا ایڈریس پاس کیا اس فنکشن کا نام ہے مائی فنکشن تو مائی فنکشن کا میں نے اس کو ایڈریس پاس کیا مائی فنکشن کے اندر سے میں نے کوئی اور فنکشن کال کر لیا اس کو میں نے پیرامیٹرز پاس کر دیے اب مائی فنکشن جو کال ہوا ہے اس کے بعد سے اس کے اندر سے ایک اور فنکشن کال ہوا جس کو میں نے پیرامیٹر پاس کیے تو یہ جو پیرامیٹر میں نے پاس کیے ہیں یہ اسٹیک پہ ہوں گے لیکن یہ کس اسٹیک پہ ہوں گے یہ تھریڈ کے اسٹیک پہ ہوں گے ہر تھریڈ کا اپنا اسٹیک ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر تھریڈ کے فنکشن میں سے آپ کوئی فنکشن کوئی اور فنکشن کال کرتے ہیں تو فنکشنز کے تمام لوکل ویریبلس ہر تھریڈ کے لیے علیحدہ علیحدہ بنتے ہیں ایک فنکشن ہے اس کے اندر آٹھ دس بیس لوکل ویریبلس ہیں تو آپ ایک تھریڈ کے تھرو اس فنکشن میں داخل ہوئے دوسرے تھریڈ کا اسٹارٹ اپ روٹین بھی وہی ہے تیسرے کے بھی وہی ہے یا چوتھے کی کوئی اور اسٹارٹ اپ روٹین تھی لیکن تھریڈ فنکشن کچھ اور تھا لیکن اس فنکشن کے اندر سے آپ نے پھر یہ فنکشن کال کر دیا تو ہوگا کیا ان چاروں تھریڈز کے لیے ڈفرینٹ اسٹیک ہوگا تھریڈ کا اپنا اسٹیک یہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ اسٹیک ہوتا ہے تھریڈ کا جو تمام لوکل ویریبل اس میں سیو ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ تھریڈ جب ایک فنکشن کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو پیرامیٹر پاس ہوتے ہیں اس فنکشن کے اندر تھریڈ کو اویلیبل ہوتے ہیں وہ جب اس فنکشن سے آپ ریٹرن کرتے ہیں مثلا میں نے مائی فنکشن کے اندر سے ایک اور فنکشن کال کیا جب وہ ریٹرن ہوگا تو وہ جو ویریبلس بنے تھے وہ فنکشن کے رولس کے مطابق تھریڈ کے اسٹیک سے واش کر دیا جاتے ہیں ایسا کوئی طریقہ ابھی تک ہمارے پاس ہماری موجودہ ڈسکشن کے مطابق اویلیبل نہیں ہے کہ ہم ایک تھریڈ کو اس کی اسپیسیفک لوکل اسٹوریج دے سکیں یعنی ہم ایسے ویریبلس بنائیں کہ جب تک تھریڈ چلتا رہے چاہے وہ کوئی بھی فنکشن کال ہو وہ ویریبلس ڈسٹروائے نہ ہو ابھی تک ہم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں پڑھا ہے لیکن یہ طریقہ اویلیبل ہے تھریڈ لوکل اسٹوریج یا ٹی ایل ایس پہ یہ ہم ان دا نیئر فیوچر ابھی اگلے ایک, ایک دو لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ تھریڈ لوکل اسٹوریج کا کیا ایڈوانٹیج ہے اور ہم اسے کیوں استعمال کرتے ہیں جب آپ بگن تھریڈ کال کرتے ہیں بگن تھریڈ ایک بڑا سمپل فنکشن ہے نارملی سی لینگویج کے جو پروگرامرز ہیں جو ویژل سی میں کام کر رہے ہیں یا ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ میں کام کر رہے ہیں وہ پروگرامرز بھی یہی اے پی آئی یوز کرتے ہیں تھریڈ کریٹ کرنے کے لیے حالانکہ ونڈوز کی اپنی پروپرائٹی اے پی آئی بھی موجود ہے یہ جو آپ کا فنکشن ہے یہ آپ کو ایک لانگ انٹیجر ریٹرن کرتا ہے یہ انٹیجر جو آپ کو لانگ انٹیجر ریٹرن ہوتا ہے یہ اس تھریڈ کا آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے ایک یونیک نمبر کہ جی آپ کا تھریڈ نمبر اتنا اتنا اتنا ہے یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے جو آپ کو مل جاتا ہے اور اس نمبر کے تھرو آپ اپنے تھریڈ کو سسٹم کے باقی تھریڈ سے ممتاز کر سکتے ہیں ان کو اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں ونڈوز میں بہت ساری سی لینگویج کی لائبریریز جو ہیں ان کے یا تو الٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں یا ان سے بہتر فنکشنز اویلیبل ہیں یا ویسے ہی ہی ان کو سپر سیڈ کر دیا گیا ہے یا ان کو ڈیپریکیٹڈ قرار دے دیا گیا ہے کہ جی اب آپ وہ فنکشن کال نہیں کریں گے اب آپ یہ والے فنکشن کال کریں گے جس کی بظاہر کوئی زیادہ وجہ اسٹیٹ نہیں کی گئی تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہے جس کی ڈیفینیٹلی وجہ ہے یہ ہے کریٹ تھریڈ کریٹ تھریڈ کا فنکشن آپ کے پاس ونڈوز میں تھریڈ کریٹ کرنے کا کام آتا ہے یہ فنکشن آپ کو ایک ہینڈل ریٹرن کرتا ہے اس فنکشن کے کافی سارے ایٹریبیوٹس ہیں تھریڈ پراک ایک ایڈریس یہ لیتا ہے تھریڈ پروسیجر ٹائپ فنکشن کا اور اس کا بھی اسٹیک سائز آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں آپ کو تھریڈ پروسیجر اسپیسیفائی کر دیا یعنی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یا entry point of the thread اس کے بعد آپ نے اس کا اسٹیک سائز دے دیا یہاں پہ اس کے پیرامیٹرز میں تو یہاں پہ اس کے پیرامیٹرز میں ایک چیز ذرا زیادہ مختلف ہے اور وہ ہے سیکورٹی ایٹریبیوٹس وغیرہ یہ security attributes normally Windows NT پہ اپلائی ہوتے ہیں آپ اپنے تھریڈ کی پرویجز سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس تھریڈ کو کوئی اور ٹرمینیٹ نہ کریں ورنہ اٹس ویری مچ پاسبل کہ آپ کسی بھی سسٹم میں موجود کسی بھی ونڈو کا تھریڈ لیجیے اور اس تھریڈ کو کل کر دیجیے ٹرمینیٹ تھریڈ کے تھرو یا کسی بھی سملر فنکشن کے تھرو تو یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کوئی اور ملیشیس یوزر آپ کے تھریڈ کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے کیا کچھ نہیں کر سکتا نارملی پروگرامر نل رکھ دیتے ہیں کیونکہ programmer don't care about these things until ان کو کوئی اسپیسیفک پرابلم سالو کرنا ہو تو کیونکہ بہت ساری ایسی اپلیکیشنز جو ہیں ہمارے نوٹس میں ہیں کہ جو بڑی کریٹیکل ہیں لیکن وہ آپ اپنا چھوٹا سا پروگرام لکھ کے انہیں کل کر سکتے ہیں ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے تھرو بہت سارے پروگرامز سسٹم میں موجود اوپن ونڈوز کو کلوز کرتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے تھرو بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے سسٹم میں موجود اوپن ونڈوز کو ایکسپلورر کی ونڈوز کو یا بہت ساری جو ونڈوز کھلی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کلوز کرتے ہیں اس پرٹیکولر میتھڈ کے تھرو ایک تھریڈ آئی ڈی بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے پیرامیٹرز میں یہاں ایک ایسا ہمارے پاس پیرامیٹر موجود ہے جس میں آپ تھریڈ آئی ڈی سسٹم ایک تھریڈ آئی ڈی ریٹرن کرتا ہے تھریڈ ہینڈل جو ہوتا ہے وہ جو یہ کریٹ تھریڈ ریٹرن کرتا ہے اس کا میکسیمم ایکسس ہوتا ہے آپ کے تھریڈ کے ساتھ اچھا اب ہم نے یہ بات کی کہ میکسیمم ایکسس ہوتا ہے تھریڈ کو تو اس کا کیا مطلب ہے جب تھریڈ کریٹ کرتا ہے سسٹم تو تھریڈ کے جتنے ریلیونٹ انفارمیشن ہے اور باقی سب کچھ وہ as an object thread object save کیے جاتے ہیں تو ہینڈل جو ہے یہ بیسکلی جس طرح جی ڈی آئی آبجیکٹس کے ہینڈل تھے اس طرح یہ تھریڈ آبجیکٹ کا ہینڈل ہے تو اس ہینڈل کو یوز کرتے ہوئے آپ دیگر پروسیسنگ جو آپ تھریڈ سے کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ جب کسی تھریڈ فنکشن میں ہوتے ہیں تو آپ end thread underscore end thread call کرتے ہیں جب آپ سی رن ٹائم کی بات کریں لیکن ونڈوز میں اگر آپ نے کریٹ تھریڈ کے تھرو فنکشن کال کیا تو آپ تھریڈ پروسیجر میں سے ایگزٹ تھریڈ کا فنکشن کال کریں گے اور آپ وہ تھریڈ سے ایگزٹ ہو جائیں گے اگر آپ ایگزٹ تھریڈ کا فنکشن کال نہیں کرتے اور آپ کا تھریڈ پروسیجر ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا تھریڈ آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات تھریڈ تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے تو انہیں سونا پڑتا ہے دے نیڈ ٹو سلیپ تو ہمارے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہے سلیپ کا یہ سلیپ کا فنکشن آپ جہاں بھی کال کریں گے جس تھریڈ میں بھی کال کریں گے وہ تھریڈ جو ہے اتنے ملی سیکنڈ کے لیے جو آپ اس کو اسپیسیفائی کریں گے اتنے ملی سیکنڈ کے لیے وہ تھریڈ سو جائے گا سو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایکسیکیوشن ہالٹ ہو جائے گی اور ٹھیک اتنے millisecond well system clock کی ریزولوشن کے مطابق اتنے ملی سیکنڈ گزر جانے کے بعد وہ آپ کا جو تھریڈ ہے وہ دوبارہ پروسیسنگ شروع کر دے گا جو اینیمیشن بہت تیز ہوتی ہے اسکرین کے اوپر مثلاً گیمس ہیں ان کے اوپر یہ بال آیا اور وہ ادھر نکل گیا تو ایسے گیمز کو سلو کرنے کے لیے ایسے پروگرامز کو سلو کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اتنے سلو ہوں کہ یوزر انہیں دیکھ سکے کم از کم تو وہاں پہ ہم سلیپ کا فنکشن یوز کر لیتے ہیں which is guarantee to produce a certain fix amount of delay ایسے نہیں ہوتا کہ سسٹم کی رفتار تیز ہوئی نیا سسٹم لے آئے تو وہاں پہ یہ فنکشن فاسٹ ہو گیا اور پرانے سسٹم پہ یہ فنکشن ہی سلو ہے ایسا نہیں ہوتا سلیپ جو ہے وہ کم و بیش اتنے ہی ملی سیکنڈس کے لیے ڈیلے کرتا ہے ہر ایک سسٹم کے اوپر کچھ اور ایٹریبیوٹس آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کریٹ تھریڈ uh, uh, کے اندر وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے سسپینڈیڈ uh, کا ایٹریبیوٹ کریٹ سسپینڈیڈ اگر آپ یہ ایٹریبیوٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں تو آپ کا تھریڈ کریٹ ہوتا ہے لیکن سسپینڈیڈ ہوتا ہے ایک سسپینڈیڈ تھریڈ وہ ہوتا ہے جو کہ سلیپ موڈ میں ہو یعنی کہ وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو وہ رکی ہوئی ہو اس کی پروسیسنگ سسپینڈیڈ موڈ میں کریٹڈ تھریڈ جو ہے اپنا فنکشن اسٹارٹ ہی نہیں کرتا ابھی آپ ریزیوم تھریڈ کے تھرو ایسے تھریڈ جو کہ پوز ہوئے ہوں ان کو آپ ریزیوم کر سکتے ہیں سو so, اس طرح سے آپ تھریڈس کو اسٹاپ اینڈ گو بہیویئر ہے آپ تھریڈس کو ان کی پروسیسنگ اسٹارٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے کسی تھریڈ کو سسپینڈ کرنا چاہیں تو آپ سسپینڈ تھریڈ کا فنکشن کال کریں گے ہینس فورتھ اس یہاں تک پہنچنے کے بعد اب ہمارے پاس جو روم رہ گیا ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ ہم زیادہ کانسیپٹس کی طرف توجہ دینا کہ سینٹیکس کی طرف اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت کم ہم جو ہیں پیرامیٹرس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ پیرامیٹر یہ کرتا ہے اور یہ یہ کرتا ہے اگر چیز کلیئر ہے تو یہ آلموسٹ کلیئر ہی ہے ویسے بھی آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن اویلیبل ہے کانسیپٹ کلیئر ہونے سے آپ ہمیشہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں چلتے چلتے ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ تھریڈس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے فرض کیجئے آپ ورڈ میں کام کر رہے ہیں آپ کسی ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن میں کام کر رہے ہیں اور آپ اپنا ڈیٹا سیو کر رہے ہیں ہارڈ ڈرائیو کے اوپر کافی لمبی چوڑی فائل ہے تو ڈیٹا سیو کرنے میں کچھ سیکنڈ لگ سکتے ہیں بالکل یقیناً لگ سکتے ہیں آپ ٹائپنگ کیے جاتے ہیں ساتھ میں وہ ڈیٹا سیو بھی کرنا ہے آپ نے اب اگر آپ ایک ٹائمر یوز کریں آپ نے پروگرام میں ایک پروگرام آپ نے لکھا ہوا ہے تو آپ اپنے ورڈ پروسیسر میں ایک ٹائمر آپ نے لگایا ہوا ہے کہ جی ہر دس سیکنڈ کے بعد یا ہر بیس سیکنڈ کے بعد ڈسک پہ ڈیٹا سیو کر دو جس طرح سے ورڈ پروسیسر نارملی کرتے ہیں کچھ ایک سٹن انٹرول کے بعد ڈیٹا ڈسک پہ سیو کر دیتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے ایک ٹائمر لگایا ہوا ہے اب جتنی دفعہ وہ ٹائمر اپنا کلکس پوری کرے گا ڈبلو ایم ٹائمر میسج آئے گا ڈبلو ایم ٹائمر میسج آئے گا تو آپ کا ونڈو پروسیجر سے پروسیس کرے گا ونڈو پروسیجر سے پروسیس کرے گا تو وہ آپ کی فائل کو ڈسک پہ سیو کرے گا سیو کرنے میں تین چار سیکنڈ لگیں گے اور ان تین چار سیکنڈ کے دوران آپ کا سسٹم بالکل فروزن ہوگا کیونکہ ونڈو پروسیجر تو ادھر بزی ہے ونڈو پروسیجر ایک وقت میں صرف ایک ہی تھریڈ پروسیس کرتا ہے سو آپ کا سسٹم بالکل فروزن ہو جائے گا ایک دوسرا آپشن بھی ہے گرافکس uh, ایسے اویلیبل ہیں بہت سارے جن میں آپ کوئی ایکویشن ٹائپ کرتے ہیں تو اس کا گراف پرنٹ ہونا شروع آتا ہے ایک پکسل کو اسکرین کے اوپر ڈرا کرنے کے لیے مے بی آپ کو ٹین تھاؤزینڈ ڈفرنٹ کیلکولیشن کرنی پڑ رہی ہوں تو اگر ہم اس کو اپنے ونڈو پروسیجر یا مین پرائمری تھریڈ کے اندر یہ کیلکولیشن کریں تو آپ کی ونڈو بالکل فریز ہو جائے گی کیونکہ اس کے جو یوزر انپوٹ میسیجز ہیں وہ پروسیس نہیں ہوں گے تو ایسے موقع پہ کیا کیا جاتا ہے ایسے موقع پہ آپ ایک نیا تھریڈ کریٹ کرتے ہیں جس کا کام صرف کیلکولیشن ہی کرتے رہنا ہوتا ہے اور وہ کیلکولیشن کے ریزلٹس ایز میسیجز آپ کے تھریڈ کو پوسٹ کر دیتا ہے کسی تھریڈ کو میسج پوسٹ کرنے کے لیے آپ پوسٹ تھریڈ میسج کا فنکشن یوز کرتے ہیں یہ اے پی آئی کال کسی ایک پرٹیکولر تھریڈ کو کی میسج کیو میں میسج پوسٹ کر دیتی ہے اگر اس تھریڈ کی میسج کیو ایگزٹ نہیں کرتی وہ ورکر تھریڈ ہے تو پوسٹ تھریڈ میسج جو ہے وہ اس پرٹیکولر تھریڈ کی میسج کیو کریٹ ہونے کا سبب بنتا ہے سو تھریڈ اس لحاظ سے اس لحاظ سے ایڈوانٹیجز ہیں اگر آپ ورڈ پروسنگ کر رہے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں ایک تھریڈ چل رہا ہوگا جو کہ کنٹینیوسلی سرٹن انٹرول کے اوپر سلیپ فنکشن کی مدد سے آپ کا ڈیٹا سیو کیا جا رہا ہوگا آپ کا ڈیٹا آٹومیٹکلی آپ کی ڈسک پہ جا رہا ہوگا وداؤٹ یور ایکسپلس انٹروینشن یہ بیسک ایڈوانٹیج ہے ہمارے تھریڈس کا تھریڈس کی وجہ سے آپ بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یوزر انٹرفیس ریسپونسو رہے آپ کے اپلیکیشن فریز نہ ہو اور آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں لینتھی کیلکولیشن یا کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں ہوتا رہے اس کی ایک اور انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے آپ کے نیٹورک کمیونیکیشن انٹرنیٹ کے اوپر جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو نارملی ایک پیکٹ آنے اور جانے میں یا کنیکشن اسٹیبلش ہونے میں کئی سیکنڈ لگ جاتے ہیں درجنوں سیکنڈ لگ جاتے ہیں اگر فرض کیجیے آپ نے ایک پروگرام لکھا ہے جو ای میل چیک کرتا ہے تو وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرے گا اپنے سرور سے کنیکٹ کرے گا وہاں سے ای میل ڈاؤن لوڈ کرے گا یہ ساری کمیونیکیشن ایک پروٹوکول کے تھرو ہوتی ہے جسے ٹی سی پی آئی پی کہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا یہ والا آپ کا جو فنکشن ہے یہ کیا کرے گا اس سرور سے کنیکشن کی ریکویسٹ بھیجے گا پھر ای میل ڈاؤن لوڈر میں نہ جانے کتنا وقت لگتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہت سلو ہوتی ہے اس دوران میں آپ کی اپلیکیشن بالکل فریز ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں تو آپ ایک سیکنڈری تھریڈ کریٹ کریں گے جو کہ جس کا اسپیسیفکلی کام یہ ہوگا کہ وہ بیک گراؤنڈ میں سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے آپ کے ای میل سرور کے ساتھ اور جو ہی اسے کوئی جواب آتا ہے تو وہ ریسیو کر کے ڈمپ کرتا جائے اور آپ کا پرائمری تھریڈ جو ہے وہ یوزر کے کمانڈس وغیرہ ہینڈل کرنے کے کام آئے تو یہ ایڈوانٹیج ہے آپ کو تھریڈس کا ایک اور انٹرسٹنگ اپلیکیشن اس کی موجود ہے گرافکس میں یا گیمز میں ہی ہوتا ہے مثلا ایک گیم ہے بہت پاپولر گیم تھی کسی زمانے میں گیمز ایسی آج کل بھی اویلیبل ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسکرین بہت سارے بالز موو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بیٹ موو کرتے ہیں رائٹ اور لیفٹ بیٹ موو کرتے ہیں ان بالز کو ہٹ کرنے کے لیے تو فرض کیجئے یہ کام ہم تھریڈس کے بغیر کر رہے ہیں تو ہر بال کو ہم نے تھوڑی دیر موو کروانا ہوگا یعنی پہلے اس بال کو موو کیا پھر اس کو موو کیا پھر اس کو موو کیا اور پھر آخر میں بیٹ کی باری آئی تو پھر ہم نے یہ پہلے ڈیٹیکٹ کیا کہ یوزر نے کون کون سی کیز پریس کی ہیں اور پھر اس کی بیس پہ ہم نے ڈیسیزن لیا تو آپ کی ایپلیکیشن اگر نان ریسپانسو نہیں ہوگی تو جرکی ضرور ہوگی پہلے چار پانچ دس بالز موو ہو چکیں گے پینٹنگ ہو چکے گی تو پھر جا کے آپ اپنا بیٹ جو ہے وہ موو کر پائیں گے تھریڈز نے بہت آسان کر دیا ہے فرض کیجئے جتنے بال ہیں اتنے تھریڈ بنا دیجئے معاملہ آسان ہو جائے گا معاملہ اس طرح سے آسان ہو جائے گا کہ ہر تھریڈ بال کی ڈائمینشن وغیرہ سیٹ کرنے کا خود سے ریسپانسبل ہوگا لیکن فرض کیجئے کوئی بال آپ کے بیٹ سے ٹکرا گیا یا کہیں ٹکرا گیا تو اس بال کو ڈسپیئر ہونا چاہیے تو اس تھریڈ کو کیسے پتا چلے گا وہ تھریڈ آپ کو کیسے بتائے گا کہ جی یہ بال ٹکرا گیا ہے سو دیٹ مینس آپ کو اس تھریڈ سے اور اس تھریڈ کو آپ سے کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا اس کمیونیکیشن کا تذکرہ ہم آنے والے لیکچر میں کریں گے تو یہاں پہ ہم اپنا یہ لیکچر ختم کرتے ہیں ہم نے تھریڈس کے بارے میں بات کی پہلے ہم نے ڈی ایل ایلس کے بارے میں بات کی پھر ہم تھریڈس کے ٹاپک کے اوپر آئے اس سے اگلے لیکچر میں ہم سنکرونائزیشن کے اوپر بات کریں گے ہم کچھ کانکریٹ سنٹیکس بھی میں بھی دیکھیں اور سنکرونائزیشن آبجیکٹس کے اوپر بات کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ ملٹی تھریڈ اپلیکیشن کیا ہوتی ہے اور اس کو آپ کس طرح سے افیکٹولی ڈیزائن کر سکتے ہیں سو تب تک کے لیے اللہ حافظ